کر آیت نمبر ایک سو چھیانوے تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ان آیات میں اللہ تعالی نے گزشتہ آیات کی طرح توحید کے مضمون کو بہت ہی اونچے دلائل کے ساتھ اور عقلی دلائل کے ساتھ ذکر فرمایا اور جس انداز سے اللہ تعالی نے یہاں شرک کی مذمت فرمائی یہ انداز ہر معمولی سی عقل رکھنے والے انسان کے لیے بھی سمجھنا بہت زیادہ آسان اگر وہ توحید اور شرک کے مضمون کو سمجھنا چاہے تو یہ آیات اس میں بہت زیادہ سبق اور عبرت کا سامان موجود ہے ان آیات نے جو بات سمجھائی وہ یہ کہ جس ذات کی عبادت کی جائے وہ ذات ہر طرح کے کمالات اور خوبیوں سے اور صفات سے مزین ہونی چاہیے جس ذات کی عبادت کی جائے اس میں کسی قسم کا کوئی عیب اور کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے چنانچہ ان آیات نے بتلایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ذات ہے جو ہر صفت ہر خوبی اور ہر کمال سے مزین ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہر قسم کے عیوب سے ہر قسم کے نقائص سے پاک اس کے برخلاف جن چیزوں کو جن لوگوں کو اللہ کے غیر کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ ان تمام نقائص میں اور عیوب میں ہیں ان میں عیوب اور نقائص ہیں وہ ہرگز اس لائق نہیں کہ ان کے عبادت کی جائے ان سے حاجات مانگی جائیں ان کو مشکل کشا سمجھا جائے قرآن مجید کا بڑا ہی خوبصورت اور عجیب انداز ہے یہاں وہ ذات جس سے مانگا جائے جس کی عبادت کی جائے سب سے پہلی صفت یہ کہ وہ ذات حی و قیوم ہونی چاہیے ہمیشہ سے زندہ ہو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو حی ہے اور قیوم ہونی چاہیے ساری کائنات کے نظام کو تھامنے والی ذات اللہ کی پھر وہ ذات جس کو پکارا جائے وہ سنتی تو ہو اور اللہ کی ذات ایسی ہے وہ زبان کی باتیں کیا وہ دل میں گزرنے والے خیالات کو بھی سنتی ہے پھر وہ جس کو پکارا جائے وہ احوال کی خبر رکھنے والی ہو اللہ کی ذات ایسی ہے جو لطیف ان خبیر ان ہر چیز سے باخبر ہے جس کو مدد کے لیے پکارا جائے وہ مدد کر سکے اور اللہ کی ذات ایسی ہے وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتی ہے اور اس پر کوئی غالب نہ وہ مدد کرنا چاہے کوئی اور طاقت آ کر اس کو مغلوب نہ کر سکے وہ اللہ کی ذات ہے وہ الغالب وہ القاہر وہ ہر چیز پر غلبے والی اس پر کوئی غلبہ نہیں حاصل کر سکے جس کو پکارا جائے وہ ہر چیز کو دیکھنے والی ہو سننے والی ہو پھر جو اس سے مانگا جائے اس کے خزانوں میں موجود بھی ہو نا ایسا نہ ہو کہ ہم نے چیز مانگی ہے ہی نہیں اور وہ واحد اللہ کی ذات ہے ساری کائنات ملکوت السماوات والارض وللہ خزائن السماوات والارض آسمان و زمین کے ہر چیز کے خزانے اللہ کی مل پورا قرآن اللہ کی صفات اور توحید سے بھرا ہوا اگر اس مضمون کو ہم کھولا جائیں یہ ہمارا مختصر وقت بڑا تنگ پڑ جائے اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید کے ان آیات میں ان معبودان باطلا جن کو انہوں نے مشرقوں نے معبود سمجھا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا ان کے نقائص اور کمزوریوں کو بیان جن میں یہ کمزوری جس میں یہ نقص یہ عیب یہ عیب وہ ہرگز اس لائق نہیں کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بہت صفات بے شمار اللہ کی صفات کمالات جو انسان کی شمار میں لکھنے میں نہیں آ سکتی ان میں سب سے اونچا وصف اللہ کا وہ ہے جس کو ہم کل میں توحید میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الہ ہونا معبود ہونا یہ اللہ کے تمام اوصاف میں سب سے اونچا وصف وہ ذات جس کی عبادت کی ویسے اللہ تعالیٰ کی ساری صفت ان میں سب سے اونچی صفت اسی لفظ الہ سے اللہ تبارک و تعالی کا اس میں ذاتی اللہ بنا ہے یہ اللہ کا لفظ جو ہے یہ الہم سے عربی زبان میں مشتق ہے اور اس کے معنی کے اندر بھی بڑی جازبیت اور کشش موجود ہے یہ لفظ اللہ والا یا ولا سے ہے وہ ذات جس سے دل کی گہرائیوں سے محبت کی جائے اس کو والا اس کو عربی میں کہتے ہیں ہم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں بڑا والہانہ تعلق ہے فلاں سے یعنی جس میں عقل اور دلیل نہ ہو صرف محبت ہی محبت ہو ایسے تعلق کو والہانہ تعلق کا یہ اس لفظ سے نکلا تو اللہ کی ذات ایسی ذات اب قرآن مجید نے جو یہاں ان معبودہ نے باطلا جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ان کے نقائش کو بڑی تدریج اور ترتیب کے ساتھ ذکر فرمایا فرمایا آیو شری سوال ہے جی آ کیا یوشری کونا یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں مالا یخلوق شعی ان مخلوقات کو اس غیر کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں لا یخلوق جو نہیں پیدا کر سکتے شعی ان کچھ بھی دیکھو جی یہ شیئن کا لفظ بہت عام لفظ ہے اس شیئن کے لفظ میں تن کا بھی داخل ہے اس شیئن کے لفظ میں مکھی کا پر بھی داخل مچھر کا پر بھی داخل یہ قرآن نے دوسری جگہ مثالیں بیان کی وہ اتنا بھی نہیں بنا سکتے تن کا اور ذرہ بھی بنا سکتے وہ بڑی چیزوں کو ان سے آسمان و زمین سورج چاند ستارے انسان یہ عجائبات ان کے پیدا کرنے کا کیا تصور وہ تو تن کا اور مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے لا یخلکون زبابن قرآن نے دوسرے موقع پہ فرم جو اتنے لاچار ہوں کہ دنیا کی کوئی چیز بھی جو بھی انسان بیان کرے تصور میں لائے نہیں بنا سکتے تو کیا وہ اس لائق ہیں ایسی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے جو ایسی خالق ہے فاتر جو بغیر نمونے کے آسمان و زمین اور اتنا بڑا جہان پیدا کرنے والی ایک طرف اتنی لاچار اور ایک طرف اتنی طاقت اور کبریائی عظمتوں والی ذات دونوں برابر کیسے ہو سکتی شرک اس لیے اللہ کو بہت ناپسند کہ انسان کی عقل کے فنائیت کی علامت ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ ایسی لاچار مخلوق کو شریک کر اس لیے قرآن نے فرمایا جو بندہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے اس کی عقل ختم ہو جاتی اس کو وہ جو اللہ نے نور عقل رکھا وہ اس کے اندر موجود نہیں ہوتا ایک بات تو یہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے اور اللہ کی ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا جس نے پیدا کیا ہے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا افامئی یخلق کم اللہ یخلق کیا وہ ذات جو پیدا کرے اور جو کچھ بھی پیدا نہ کر سے دونوں برابر ہو سکتی یہ اللہ نے سوال فرما کیسے ہو سکتی تو انسان ادنا سی عقل ہو کبھی بھی ایسی لاچار چیز کو ایسی غلبے والی قاہر اور قوی ذات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا دیکھو یہ قرآن کا چھوٹا سا جملہ ہے ایوشریک مالا یخلوق شیئن کیا یہ ان مخلوقات کو شریک اس غیر کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے وہ یخلقون جبکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں اللہ جو اپنی ذات میں اپنی وجود میں دوسرے کی محتاج اپنے خلق میں دوسرے کے محتاج وہ دوسرے کو کیسے پیدا کر سکتے جتنی بھی مخلوقات چاہے لوگوں نے اللہ کے پیغمبروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا یا اللہ کے اولیاء کو ٹھہرایا یا بتوں کو ٹھہرا دنیا میں اکثر قوم مشرق جنہوں نے بھی شرک کیا وہ جن کو خدائے پاک عز وجل جل جلال اتنی عظمتوں والی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا ان کا حال یہ وہ تو اپنے وجود میں اللہ کے خلق کی محتاج تو ایک محتاج اور ایک غنی دونوں کیسے برابر ہو آگے فرمایا دیکھیں یہ ترتیب کے ساتھ دلائل ہے اب نزول فرمائے چلو جی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پیدا کرنا بہت بڑی صفت ہے خالق ہونا پیدا کرنا بہت بڑی صفت اس سے چھوٹی صفت لے لیتے ہیں کسی کی مدد کرنا مدد کرنے کے لیے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تو دیکھو کوئی مدد بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے قرآن نے فرمایا ولا یہ نہیں طاقت رکھتے لہم ان پوجنے والوں کے لیے نثرن کسی قسم کی مدد کرنے وہ تو مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ولا انفس ارے ان کی مدد کیا کریں وہ اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے عجیب و غریب انداز ہے قرآن کا یہ ان کی کیا مدد کریں گے جو پوجا پاٹ کرنے والے جو نذرانے دینے والے جو طواف کرنے والے جو سجدے میں پڑے ہوئے ان کی مدد کیا کریں اگر کوئی کلاڑے سے آ کر ان کو پاش پاش کرنا چاہیں وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے اپنی مدد نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی مدد کیا کریں اللہ اکبر جو اپنی خلق میں اپنی حفاظت میں اپنے مجاوروں کی محتاج اپنے خلق میں اس لوہار اور اس ترخان جو تیشے کے ساتھ بنا رہا اس کو لکڑی کا بت یا پتھر کو کوترا اس کا محتاج اور کوئی توڑنا چاہے وہ بچا نہیں سکتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس زمانے میں نوجوان تھے لوگ کہتے سمے سمینا فتح ایک ایک نوجوان پھیر رہا ہے جی وہی ایسی باتیں کرتا ہے اس یہ جو سارے بتوں کو پاش پاش کیا یہ وہی ہو سکتا معاف کیجئے اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر ہمارے زمانے میں ہوتے یا ہمارے زمانے کے لوگ ہوتے سید نہ ابراہیم علیہ السلام کو نہ معلوم کیا کیا لقب دے دیتے کوئی انتہا پسند کہتا کوئی شدت پسند نہیں کیا کیا کچھ کہتا لیکن کام ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا تھا جب ساری قوم میلے پہ گئی تھی ایک ایک بت کو توڑ کر پاش پاش کیا اور بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا تاکہ آئیں گے تو میں ان کو سمجھاؤں گا حقیقت کیا جب آئے دیکھا حشر نشر ہو گیا روتے ہوئے سر میں مٹی ڈالتے ہوئے یہ ایک نوجوان ہے پکڑو جی اس کو یہ وہ اسی کا کام ہو سکتا ارے بھائی سوچا نہیں یہ اگر سارے معبود تھے اتنے جمع تھے یہ کیوں نہیں اپنی حفاظت کر حضرت ابراہیم نے یہی کہا کبیر فس ارے یہ سب سے بڑا دیکھو اس کے کندھے پر کلاڑا اس سے پوچھو اس سے پوچھو یہ کس نے کام کیا دیکھو قرآن کی ان آیات کو ہم اس واقعے سے ملا یہ اپنے آپ کو تو کیا بچاتے جو بڑا بت ہیں جن کو تم سب سے بڑا خدا کہتے ہو ذرا پوچھو اب وہ خاموش ہے پوچھے کیسے اس سے یہ تو بتلا ہی نہیں سکتا یہ بول ہی نہیں سکتا یہ حفاظت کے دیکھو اس ایک جملے نے پوری شرک کی عمارت کو ملیا میٹ کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ارے پوچھو اس سے اب وہ کیسے پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتا یہ جواب کیا دے گا حضرت ابراہیم علیہ یہ بھی یہ کر یہ بھی نہیں کر سکتا یہ تو نوجوان کا کام ہے اس کا نہیں نہ وہ کلاڑا چلا سکتا ہے نہ حفاظت کر سکتا ہے نہ ہمارے پوچھنے پر کو بتلا سکتا ہے آخر مجرم ڈھونڈیں کس طرح اتنے لاچار حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ تم یہ سمجھ سکو کہ توحید کیا اور شرک کیا تم ان کی پوجا کرو اب قرآن یہ فرما رہا ہے کہ نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں وہ ان کی مدد کیا کریں چلو دوسروں کو نہیں کر سکتے بندہ کم از کم اتنا اپنے آپ کی تو حفاظت کر اور ہر انسان زی شعور جانوروں تک میں اللہ نے یہ عقل عطا فرمائی اتنی حص اور شعور یہ کہ وہ اپنی حفاظت کا انتظام کرے ہر جانور چونٹی تک چھوٹے سے چھوٹا ہم نظر نہ آنے والا ظاہری آنکھوں سے کوئی پرندہ اگر کوئی پتنگا بھی اگر نا وہ بھی اپنی حفاظت کرتا ہے وہ خطرہ محسوس ہو جائے اتنی بھی جس میں حفاظت اپنے کرنے کی طاقت نہیں وہ کیسے دوسروں کی مدد کرے اللہ آگے فرمایا پر میں اگر آپ ان کو پکارو کسی راستے کی طرف آپ ان کی مدد کرنے کے لیے آپ ہی پکارو آؤ ہم تمہیں سیدھا راستہ دیں آ جاؤ لا تبیو وہ تمہاری کبھی پیروی نہ کرے تمہاری بات نہ مانے پتہ ہی نہیں ان کو کچھ سوا ان تمہارے لیے برابر ہے ادا کہ تم ان کو پکارو امن تم سامتون یا تم خاموش رہو تمہارا ان کو پکارنا تمہاری ان کے سامنے خاموشی دونوں برابر ہیں جب دونوں برابر ہیں تو تم اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی بادشاہت میں کیسے ان کو شریک کرو کیسے مشکل کشا سمجھا یہ بیٹے دینے والے یہ بیٹیاں دینے والے یہ کاروبار چمکانے والے یہ بارش برسانے والے یہ مشکلوں سے نجات دینے والے کیسے سمجھ لیا تم نے آگے قرآن نے مزید اس کو فرما ان الزین تدعون من دون اللہ بے شک وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو یہ ہمارے مسئلے حل کر دیں عباد وہ بندے ہیں تمہارے جیسے وہ تمہارے جیسے بندے ہیں اس میں بڑی بلاغت ہے اس میں بڑی نصیحت ہے جب تم محتاج ہو اپنی بیماری میں اپنے دکھ میں کسی سے مدد مانگنے میں یہ بھی تمہاری طرح محتاج جو خود محتاج ہو دوسرے کی مدد کیا کرے وہ تمہاری جیسے تم اپنی خلقت میں اپنی حفاظت میں اللہ کے محتاج ہو یہ بھی ایسے ہے تمہاری طرح کے بندے ہیں فد اچھا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ نہیں نہیں ہماری طرح کے بندے نہیں میں یہاں ایک متوجہ کرتا ہوں ایک نقطے کی طرح اور قرآن نے چھپے لفظوں کے ساتھ نہیں اشاروں میں نہیں بلکہ واضح لفظوں میں فرمایا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرقوں کو سمجھایا تم یہ حب اللہ عزا ان مورتیوں کی بتوں کی پوجا کیوں کرتے ان کا جواب یہ تھا مہنا بدہم بدھ علی لیو اللہ ہم تو ان کی پوجا اس لیے کرتے ہم ان کو یہ تھوڑا سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح اللہ خالق اللہ مالک اور دریاؤں سے طوفانوں سے نجا نہیں ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں لیو کربونا اللہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے یہ ہمیں اللہ کے قریب ہم براہ راست اللہ کو نہیں پکار سکتے یہ ہمیں قریب کر دیکھو قرآن نے ان کے شرک کا یہ پردہ چاپ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں اس آئے اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تم اپنے دعووں میں سچے ہو دعویٰ کیا جی دعویٰ یہ کہ یہ ہماری ہر بات کو سنتے ہیں ہر بات کو مانتے ہیں جیسے آج کل نہیں ملنگوں کے بارے میں دعویٰ صاحب یہ سینکڑوں میل سے ہمارے دلوں کے حالات کو جان سینکڑوں میل دور دلوں کے حالات اور ان کے پاس کوئی پتا ہو کوئی لاٹھی ہو ہر مسئلے کا حل ہو ہر مسئلے کا حل اس میں موجود اور سینکڑوں میل دور سے ہماری پکار سن لیتے صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے سرکار طیبہ سرد عالم اللہ کے سب سے بڑے محبوب نماز پڑھتے پڑھتے آپ کی پنڈلیاں ورن میں مبتلا ہو جاتی تھی پھول جاتی تھی پنڈلیاں ترس آتا تھا صحابہ کو اے اللہ کے رسول آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں حضرت عائشہ فرما ہیں ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حجرے میں تحجد ادا کرتے ہوئے نماز اتنا لمبا سجدہ کیا اتنا لمبا سجدہ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی اس کی اس لیے میں نے ہاتھ لگا کے اندھیرے میں آپ کی جو ایڑی مبارک تھی اس کو ٹچ کیا تو مجھے حیات محسوس ہوئی تو میرے دل کو تسلی ہوئی آپ زندہ اور حیات اتنا لمبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت مجاہدے کا حال کہتے ہیں نماز پھر نماز کی کوئی ضرورت نماز ادھر نہیں پڑھتے ہمارے حضرت نماز بیت اللہ میں جا کے پڑھتے نماز وہاں پڑھتے ہیں باقی سب کچھ میں کہا کرتا ہوں اگر نماز وہاں پڑھتے ہیں تو کھانے بھی تو وہاں کے زیادہ برکت والے وہاں البیک وہاں تازے کیسے کیسے اللہ کی نعمتیں کھانا نہاری یہاں کی قورمہ یہاں کا بریانی ادھر کی سب کچھ ادھر پاکستان کا اور نماز کا ٹائم آیا تو حرم میں پہنچ گئی یہ کیسا ہے نماز نماز کوئی نہیں پڑھا شریعت کی کوئی پابندی بے پردہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کی عورتیں آپ کی بیٹیاں تھیں لیکن آپ پھر بھی پردہ فرماتے حضرت عائشہ فرماتی ہیں ام المومنین صدیقہ کائنات میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا بیت کرتے ہوئے آپ کپڑا ڈالتے تھے کپڑے کے ذریعے سے عورتیں بیت ہوتی تھی اور پردے میں ہوتی تھی جب پردہ کیوں نہیں کرتے جی حضرت دل کا پردہ آنکھوں کی کیا ضرورت دل کا ہونا چاہیے اور خواتین سے پاؤں دبوار ایسے ایسے منکرات میں پھر بھی پہنچے ہوئے ہیں پھر بھی اللہ والے پھر بھی مقرر خلاف پیمبر کسے راہ گزید میں جھوٹی تصوف کی بات کر رہا ہوں اور جو اللہ والے ہیں اور جو واقعتاً بزرگان طریقت اور مشائق ہیں ان کا حال یہی ہے جو سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی اگر شخص رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے طریقے سے اور سنت سے ہٹ کر چاہے میں پہنچ جاؤں گا فرمایا ساری زندگی ٹکرے مارتا رہے گا کبھی اللہ کا قرب اور رضا سے نہیں کر سکتا آپ کی سنت سے ہٹ کر کوئی راستہ نہیں ہے اللہ تک پہنچنے وہی راستہ ہے جو سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعوے ہوتے ہیں حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص بڑے دعوے کرتا تھا اسی طرح کہ جی نماز کا ٹائم آیا تو میں بیت اللہ میں نہ عشاء نہ مغرب کوئی نہیں نماز کے ٹائم حضرت وہاں ہوتے ایک دن وہ باتھ روم میں گیا تو حضرت نے باہر سے کنڈی لگا دی کنڈی لگا دی نہ لوگوں کے بد عقیدگی کو سمجھانے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ صاف کرنے کے لیے سب کو پاش پاش کیا لوگوں کو پتا تو چل جائے حضرت میں کتنے تصرف کی طاقت ہے کتنے کمزور ہیں کتنے طاقت والے اب وہ تھوڑی دیر تک اس نے دروازہ ہلایا کچھ نہیں کہ اب کھٹکھٹانا شروع کیا نہیں باہر کھڑے ہیں حضرت دیکھ رہے ہیں جب اس کی بہت زیادہ آہو فگا کہ اس کو کہا تم یہ روشن دان سے نکل کے دکھاؤ روشن دان چھوٹا سا ہے تم یہاں سے سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور پہنچ جاتے ہو آنن فانن کبھی مدینہ میں کبھی مکہ میں یہاں سے باہر نکل کے دکھا دو ہم تم بڑی اندر سے منت سماجت کی اندر ہی اس نے توبہ کی کبھی میں ایسا دعویٰ نہیں کروں کبھی نہیں ایسی بات کروں تاکہ لوگوں کے عقیدے خراب نہ ہوں تو قرآن نے یہ بات بتلائی کہ اللہ کو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو وہ ایک غم جسے تو گراں سمجھتا ہے وہ ایک خوف جسے تو گراں سمجھتا ہزار خوفوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اور یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی ایک غم اپنائے گا اللہ اس کو باقی ہر طرح کے غموں سے نجات فرما وہ پھر در در نہیں نہ کبھی اپنے سائے سے جو جس کے دل میں اللہ ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا اور جب اللہ کا خوف نہ ہو پھر اپنے سائے سے بھی ڈرے گا پھر ایک ایک چیز سے گھر میں اس کو کئی کاغذ بھی نظر آ گیا نا مارا پھر پتہ نہیں کسی نے کوئی کر دیا بس ہم برباد ہو کہیں کوئی کوئی پتا ہل گیا کوئی آواز آ گئی کہیں سے کوئی کھڑکی سے کوئی ہوا نے کوئی کھڑکی سے کوئی آواز نکل بس پریشان یہ سارے خوف یہ اندیشے توحید اور اللہ سے تعلق جتنا اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا اللہ ان ساری چیزوں سے نجات عطا فرما قرآن میں ایک بڑی خوبصورت بات اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو دنیا شرک کو خطاب کیا تم یہ سمجھ تو یہ ہمیں اولاد دیتا ہے یہ ہمارے مسئلے حل کرتا ہے یہ ہماری مدد کرتا ہے اس سے کاروبار چمکے گا یہ کیا تو یہ ہو جائے اگر تم سچے ہو اپنی باتوں میں تو تم ایسا کرو ان کو بلاؤ اگر یہ تمہاری پکار پر لبئی کہہ دیں تو ہم تمہیں تمہارے دعوے میں سچا مان لیں اور اگر گونگے اسی طرح کھڑے رہیں کچھ تمہاری پکار پہ نہ کہیں تو پھر تم اپنے دعوے میں بہت جھوٹے قرآن نے فرمایا ان لذین تدعون من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر عباد امثالکم بندے ہیں تمہاری طرح فدعوہم سو تم دیکھو یہاں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ والے یا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی نہیں نہیں میں یہ نہیں عرض کر رہا اللہ والوں کی اولیاء اللہ کی یہ حقیقت نہیں ہوتی کہ وہ خدا کی خدائی میں شریک یہ حقیقت ہوتی ہے ہم ان سے دعا کرائیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر بزرگوں سے دعا کرانی چاہیے اور بزرگان دین سے اللہ کی شریعت سیکھنی چاہیے اللہ کا تعلق اللہ کی محبت اصلاح نفس کی یہ چیز ہوتی ہے اللہ کا ذکر ہم ان سے یہ تو کہہ سکتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں کیونکہ جو مستجاب الدعوات اللہ والے اللہ تعالیٰ زہر اللہ کے مقرر وہ جس کے حق میں دعا کریں گے اللہ ان کی دعا کو قبول فرما دعا اپنے والدین سے بھی کرواتے ہیں دعا نیک بندوں سے کرانی چاہیے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغمبر نے بعض صحابہ سے کہا اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا ہمیں دعا ہمارے لیے کرنا یہ ہمیں طریقہ سکھایا آپ نے حضرت عمر سے فرمایا تھا حضرت علی سے فرمایا تھا میری امت میں ایک فرد ہے اس کا نام اویس کرنی اگر تمہیں کہیں مل جائیں تو ان کو میرا سلام بھی اور میری امت کے لیے اور اپنے لیے ان سے دعا کروا لیں پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کے مقامات تو ان باتوں سے یہ نہ سمجھا جائے کہ بزرگوں کی کوئی نہیں ان کی ان کا مقام ان کی رتبہ ان کا ادب ان کا احترام وہ اپنی جگہ ہے لیکن ان کی عبادت نہیں ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شریک نہیں ٹھہرا بس یہ یہ اعتدال کا راستہ ہم ان سے دین سیکھیں گے ان سے راستہ سیکھیں گے راستہ پوچھیں گے اور اللہ کی رضا اصل مقصود عبادت اللہ ہی کی کی جائے گی فرمایا کہ فد تم ان کو پکارو یس رکم انہیں چاہیے کہ تمہاری پکار کو قبول کرے ان کن تم صادقین اگر تم سچے آگے اللہ نے فرمایا کہ اتنے لاچار ہیں کیسی مثال ہے جی دیکھیے نہ وہ پیدا کر سکتے پیدا کرنا تو بہت بڑا معاملہ وہ تم اگر پکارو تمہیں سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے تمہاری کسی پکار کو نہیں سن سکتے آگے قرآن نے فرمایا وہ کیا پکار سنے کسی کی مدد کرنے کے لیے کسی کی پکار سننے کے لیے آلات ہونے چاہیے ان آلات سے محروم ہے آلات نصرت ہی ان کے پاس نہیں آلات مدد ہی ان کے پاس نہیں کسی کے پاس پاؤں ہوں گے تو چل کے جائے گا مدد کرے گا ہاتھ ہوں گے تو ہاتھ سے مدد کرے گا کان ہوں گے تو سن کر کوئی آدمی اثر لے گا زبان ہوگی تو بول کر مدد مدد کے یہ راستے ہوتے ہیں کہ ہاتھ ہوں پاؤں ہوں زبان ہو اور اس قسم کی چیز ہے تاکہ مدد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی آگے دیکھیے جی الحم الحم کیا ان کے پاس ہیں ارجلن پاؤں یم بہا جس سے وہ چلتے ہوں اللہ ان کے تو پاؤں نہیں جس سے وہ چل سکیں تمہاری کیا مدد کریں ام لہم ائی دن کیا ان کے ہاتھ ہیں یب تشون ابھی جس کے ذریعے سے وہ پکڑ سکے جیسے مورتیاں بناتے ہیں نا ہاتھ پاؤں ناک منہ کوئی عورت کے ڈیزائن میں کوئی مرد کے ڈیزائن میں کسی کے دو سر کسی کے عجیب و غریب قسم یہ ساری چیزیں یہ دیکھنے میں تو پاؤں ہیں لیکن حقیقت میں پاؤں نہیں ام لہم ای دن کیا ان کے ہاتھ ہیں یبتیشو نہ جس سے وہ پکڑتے ہوں ام لہم کیا ان کی آنکھیں ہیں بھیا جس سے وہ دیکھ سکتے ہوں ام لہم آزان کیا ان کے کان ہیں یسمعون بہا جس سے وہ سن سکتے ہیں نہ کان ہے نہ آنکھ ہے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہیں کس کو پکار رہے ہو اللہ ایک جگہ قرآن نے عجیب بات فرمائی تم جس اللہ کو پکارتے ہو نہ وہ گونگا ہے نہ بہرا ہے نہ وہ ساری چیزوں کو سننے والا وہ جاننے والا ہے آگے قرآن نے فرمایا شرا کام یہاں سے ان مجاوروں کا مشرقوں کا ایک دعویٰ کیا وہ کہتے تھے آ حضرت صلی اللہ ہمارے ان بتوں کے بارے میں مت کہو یہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے یہ تمہارا سارا جیسے کہتے نہیں تمہارا سب ڈوب جائے گا مت کو ان کے بارے میں جیسے توحید کے کواس کو ڈرایا جائے مت کو تو ایسی باتیں دیکھو ہمارا یہ انشاءاللہ یہ پکڑے گا ان کو ان کی گرفت ہوگی تو وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے تھے ہمارے معبودان ان کے بارے میں مت کہیں ورنہ یہ تمہیں کسی گرفت میں کسی اپنی پکڑ میں نہ لے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر ان سے کہو کلی دور شرا فرما دیجئے کہ تم بلاؤ اپنے سارے معبودوں کو سما کی دونی پھر میرے بارے میں تدبیر کرو سارے کرو جو چال چلنا چاہتے ہو فلا تنظرون مجھے مہلت بھی نہ دو کرو جو تدبیر کرنا چاہتے یعنی جو نقصان پہنچانا چاہتے ہو ایک نہیں سب کو جمع کر لو اور میں مہلت بھی نہیں مانگتا بغیر مہلت کے آنن فانن جو چاہے مجھے نقصان پہنچانا چاہے پہنچا کے دیکھو اگلی آیت بڑی توحید اس میں آزم ہے یہ ان ولی اللہ کہہ دیجئے میرا دوست اور مددگار وہ اللہ ہے ان ولی اللہ میرا دوست اور مددگار تو وہ اللہ ہے نزل کتاب جس نے یہ قرآن اتارا وہ صالحین اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے یہ آیت بہت خوبصورت ہے کسی کو اگر دشمن سے کسی بدخواہ سے خطرہ ہو تو اکابر نے بزرگان دین نے اس آیت کا ورد لکھا یہ بندہ پڑھے میرا دوست کار ساز تو اللہ ہے اور وہ اپنے نیک بندوں کی مدد کر اللہ شر پسندوں کے شرور سے اس کو محفوظ فرما دیں وہ آخر اداوانا الحمد للہ گزشتہ چند دن پہلے ایک آیت گزری تھی جس کی احادیث میں فضیلت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریشان حال صحابی کو دیکھ کر فرمایا تھا اس آیت کو پڑھا کرو اللہ تیرے سارے مسئلے حل کر انہوں نے پڑھنا شروع کیا چند دنوں کے بعد دیکھا حالات اللہ نے پلٹ وہ ہمارے ایک بزرگ بھائی انہوں نے فوٹو اسٹیٹ بھی کیا کمپوز بھی کیا آپ کے لیے لائے ہیں درس کے بعد لے لیجیے اللہ جی جی جی جی فوٹو اسٹیٹ ابھی دیں جی اللہ مولانا محمد محمد سیدنا وسلم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا الله أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسب اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ون النصیر یا وہ ذات جس کے قبضے میں ہر چیز کے خزانے ہیں اے اللہ ہماری ہر حاجت کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے اے وہ ذات جس کے قبضے میں شفا کے خزانے ہیں ہم بیمار ہیں اے اللہ ہماری ہر بیماری کو اپنے خزانہ شفا سے دور فرما دے یا رب کریم آپ حافظ ہیں آپ ناصر ہیں آپ سمیع بھی ہیں آپ بصیر بھی ہیں آپ خبیر بھی ہیں آپ لطیف بھی ہیں اے ہمارے مولا ہمارے ہر مسئلے کو اللہ اپنی رحمت سے حل فرما اور اے اللہ قدم قدم پہ ہماری ہماری نسلوں کی اے اللہ ہماری اولادوں کی ہر قسم کے فتنے سے حفاظت فرما و صلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد علیہ وسلم